الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا حب لنا من وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما وقال الله الله الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس عليها شداد لا ما ما ويفعلون يؤمرون صدق العظيم دوستو دوست اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں انسان پر ہیں ماں کے پیت سے یہ جب جنم لیتا ہے تو خود ماں کے پیت میں اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ تعالیٰ دل شاہ نے ایک گندے اور ناپاک قطرے پر اپنی کاریگری فرما کر کے ایک بہترین شکل اس کی بناتا ہے ماں اپنے دنیا کے کام میں لگی ہوئی ہوتی ہے اسے پتا بھی نہیں ہوتا کہ میرے پیت میں اللہ کی کیا کاریگری چل رہی ہے اور اختعال ایک گندے قطرے کے اوپر نقشہ بنا کر کے اس کو ایک بہترین ڈھانچے میں تیار کرتا ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کا نقشہ کھینچا کہ میں چالیس دن خون رکھتا ہوں منی کا قطرہ رکھتا ہوں پھر اس کو خون بناتا ہوں پھر اس کو جماتا ہوں تم علقتن فخلق نل علقت مدغتن فخلق نل مدغت قطع مرغن فخلق نل مرغ ایزامن ہڈیاں چراتا ہوں پھر بہترین شکل بناتا ہوں اور پھر ایک مدت معینہ کے بعد میں اس کو دنیا میں لاتا ہوں ہم تعالیٰ جس وقت دنیا میں ہم کو لاتے ہیں تو ابھی دو گھنٹے ہم کو ہوئے ہیں دنیا میں آنے کو نہ اسکول میں نہ یونیورسٹی میں نہ کالج میں ہم کہیں نہیں گئے ہم نے کسی جگہ پڑھا نہیں لیکن اس کے باوجود جہاں ماں نے اپنے سینے سے لگایا کہ انسان جو ہے وہ معصوم بچہ جو ہے وہ ماں کے سینے سے دودھ پینا شروع کر دیتا ہے تعالیٰ دلہ شاہوں کی طرف سے ایک سوال ہوتا ہے کہ میرے بندے نہ تو اسکول میں گیا نہ تو یونیورسٹی میں گیا نہ تو کے جی میں گیا نہ مدرسے میں گیا تو نہ مکتب میں گیا تجھے دنیا میں آئے دو گھنٹے ہوئے تجھے دودھ پینے کا سلیقہ کس نے سکھایا اور طالشان ہو جو دودھ پلانے کا طریقہ پیدا ہونے کے بعد دے رہا ہے اس میں دنیا کی کوئی کاریگری کام نہیں کر رہی ہے اللہ ہی کی کاریگری کام کر رہی ہے اور اس بچے کو وہ دودھ دے رہا ہے جس بچے کا عالم یہ ہے کہ اس کو اپنے ہاتھ کا نہیں اس کو اپنے پاؤں کا نہیں اپنی حقیقت سے وہ بے خبر ہے وہ ماں کے سینے سے دودھ پینا شروع کرتا ہے اور پھر عجیب و غریب بات ہے علامہ سقطی رحمۃ اللہ علیہ ایک ولی کامل گزرے ہیں ان کے ملفوظات میں لکھا ہے کہ میں نے ایک مرتبہ غور کیا کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے ناف پر ایک نلکی ہوتی ہے جو پیدائش کے بعد گر جاتی ہے ہم اس کو ناف کہتے ہیں یا وہ دفن کی جاتی ہے ہمارا یہ ناف پر نلکی کیوں ہے اس کے جواب میں جواب ملتا ہے کہ جب یہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کی غذا ماں کا وہ ناپاک خون جس کو حیض کہا جاتا ہے منتھلی پیریڈ کہا جاتا ہے اور طالد اللہ شانو اپنی قدرت کی کاریگری سے اس کو فلٹر بنا کر کے بچے کی غذا بناتا ہے علامہ سری سقطی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا سوال ہوتا ہے کہ آخر منہ دیا تھا ناک دیا تھا اللہ کو وہ خون یہاں سے پہنچانا چاہیے تھا یہاں سے کیوں پہنچایا فرمایا حکمت کے درجے میں اس کا جواب یہ سمجھ میں آیا انہان میرے قلب پر ہوا کہ اس زبان سے یہ میرا نام لینے والا ہے اس لیے میں اس زبان سے گندے خون کو جانے نہیں دوں گا علامہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے میری آپ کی زبان کو گندے خون سے پاک رکھا تو ہم پیدائش کے بعد حرام کے لقمے اور گندے کلمات سے بھی اپنی زبان کو پاک رکھیں غلط باتیں نہ بولیں دل دکھانے والی باتیں نہ بولیں جھوٹ نہ بولیں گالی گلوز نہ نہ بولیں اور اسی کے ساتھ ساتھ حرام لقموں سے بہت پرہیز کریں بخاری شریف میں ایک روایت ہے سنو آج کل لوگ جو ہیں وہ کورٹوں کے دستاویزات لے کر پھرتے رہتے ہیں کہ کورٹ کا فیصلہ کورٹ کا فیصلہ کورٹ کا فیصلہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بعض لوگ بڑا زوردار بولنے والے ہوتے ہیں بڑی چپری چپڑی زبان بہت مضبوط انداز میں جب وہ بولتے ہیں تو وہ جھوٹ کو بھی سچ ثابت کرتے ہیں ان کی فرتیلی زبان ہوتی ہے اور وہ اس زبان سے جب بولتے ہیں تو لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ انسان سچا ہے وہ جب قسمیں کھاتے ہیں نا تو ان کی قسموں پر ایسا لگتا ہے کہ شاید تجوید میں بھی اللہ کا لام اتنا پور نہیں ہوگا جتنا وہ اپنی قسم میں پور کر کے بول رہا ہے کہہ رہا ہے اللہ حضل اس انداز سے وہ قسم کھاتا ہے کہ سامنے والا سو فیصد یہ سمجھتا ہے کہ یہ انسان سچا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کسی کی فرتیلی زبان تیز زبان بہترین بولنے والا اس کے بول کی وجہ سے اگر میں اس کو سچا سمجھ کر اس کے حق میں فیصلہ کر دوں اور وہ چیز اس کی نہیں ہے تو محمد کے فیصلے کے باوجود وہ مالک نہیں ہو سکتا آپ انداز لگائیں کہ جو چیز اس کی نہیں ہے اور اس نے اپنی فرتیلی زبان سے ثابت کیا اور آقا فرماتے ہیں کہ میرے فیصلے کے باوجود وہ اس کا مالک نہیں ہو سکتا تو سیشن کورٹ اور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں جھوٹے گواہ جھوٹے دستاویزات پرانے پرانے کاغذات لا کر جھوٹی باتیں لکھنا اور اس کو پیش کر دینا اور یوں کہنا کہ کورٹ نے میرے حق میں فیصلہ کیا محمد الرسول اللہ کی کورٹ کا فیصلہ جب اس کے حق میں حلال نہیں کر سکتا تو دنیا کی کورٹ کا فیصلہ کیسے حلال کر سکتا لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ لوگ اپنے دنیا کی باتوں پر تو اعتماد کرتے ہیں اللہ کی باتوں پر اعتماد نہیں کرتے معاشرہ اور سماج کا حال لے لیں اتنے مسائل اس وقت سماج میں چل رہے ہیں سماج کیا کہے گا مقصد سماج میں ہمارے رہو پر ہے سماج کیا کہے گا ارے بھار میں جائے سماج جس سماج پر عمل کرنے پر اللہ ناراض شریعت ناراض قرآن ناراض نبی ناراض اس سماج کو ہم کیا کریں گے سماج کے ان کاموں کو کر کے ہم کیا کریں گے ہمیں دو اصل اپنے اللہ کی خوش ندی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش ندی کی ضرورت ہے اگر وہ راضی ہوتے ہیں تو سماج خود بخود راضی ہو جائے گا اگر وہ ناراض ہوتے ہیں تو سماج کی خوشی سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا ہے قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں فلاں وب بھی کلا یو مینو نہ شجر لا مما شجا ری تسلیما فرمایا رب کی قسم تم مومن نہیں ہو سکتے ہو جب تک کہ تم اللہ اس کے رسول کے فیصلے پر راضی نہ ہو جاؤ فیور میں آئے تو بھی خلاف میں آئے تو بھی میرے حق میں آیا فیصلہ تو بھی میرے خلاف میں فیصلہ آیا تو بھی فتوا میرے فیور میں آیا تو بھی میرے خلاف میں فتوا آیا تو بھی لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ اگر میرے فیور میں فتوا آئے گا میں اس کی کاپیاں نکال کر تقسیم کروں گا مسجد میں آویزا کروں گا لوگوں کو بتلاتا پھروں گا میرے خلاف میں اگر آتا ہے تو اس صورت میں میں اس کو چپکے سے دبا دیتا ہوں فار کر پھینک دیتا ہوں حقیقت حال یہ ہے کہ وہ مومن کامل نہیں ہو سکتا ہے اس کا ایمان کامل ہو ہی نہیں سکتا جس کو اللہ اس کے رسول کے فیصلوں پر رضامندی نہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اس طرح کے بہترے واقعات ہیں کہ جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے فیصلوں پر وہ راضی نہ ہوئے جس کے نتیجے میں اس آیت کا نزول ہوا فلا کلا منو نہ ہرا مما قضیت ویسلم سلم و تسلیمہ اور یاد رکھو میرے بھائیوں حرام کے لقمے جب پیٹ میں جاتے ہیں تو مسلم شریف کی روایت ہے کہ انسان لمبے لمبے ہاتھ کر کے دعائیں کرتا ہے وہ تعام ہو حرام و لباس ہو حرام و شراب ہو حرام و انا ہو اس کا کھانا بھی حرام اس کا پینا بھی حرام اس کا لباس بھی حرام اللہ دعا کہاں سے بھول گئے ارے چھوڑو اپنے گھر پر خلاف کعبہ پکڑ کر دعا کریں گے تو بھی قبول نہیں ہوگی خلاف کعبہ پکڑ کے دعا کریں گے تو بھی قبول نہیں ہوگی دنیا کے بدترین حالات کی بنیادوں میں اس وقت جو اکابر بیان فرماتے ہیں دو بنیادیں سمجھ میں آ رہی ہے جو ہمارے اکابر کی نقل کرتا ہے ایک بہت بڑے مصر کے ایک شہر ان کا بھی عربی میں بیان آیا انہوں نے ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے دو چیزوں کو بتایا ہے پہلی چیز بتایا کہ عمومی طور پر لوگوں نے اپنی زندگی سے نبی کی زندگی کو چھوڑ دیا میں ہوں آپ ہوں ہم سب دیں ہم نے اپنے نبی کی زندگی کو چھوڑ دیا ہم نے صرف ان سنتوں کو اپنایا جو میرے نفس کے مطابق میری خواہش کے مطابق ہے میں نے اس کو اپنایا اور جو میری طبیعت کے خلاف ہے فجر کی نماز میری طبیعت کے خلاف ہے میں نے اس سنت کو چھوڑ دیا حرام کسی کا مال کھیت مکان جائیداد پراپرٹی پلاٹ میرے پاس ہے اور چونکہ میری طبیعت کے خلاف ہے اس لیے میں نے اس سے شریعت کو چھوڑ دیا میں سنا کے گناہ میں مبتلا ہوں اور اور جو ہے کوئی مجھے سمجھا رہا ہے اور سنو ایک بات بہت کام کی ہے تفسیر بحر محیط میں لکھا ہے کہ انسان جب بہت گناہ کرتا ہے تو اللہ اس کے قلب کو بھی معاف کر دیتا ہے اور اس کے عقل کو بھی معاف کر دیتا ہے قرآن کریم میں اللہ شان فرماتے کلّا بل رانا اللہ کلو بھی ختم اللہ اللہ کلو بھی اللہ اس کے دل پر ایک مہر کارا دھبا لگا دیتا ہے صاحب تفسیر بحر محیط اسی آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جب انسان گنا پر گنا گنا پر گنا کرتا چلا جاتا ہے تو بھائی اس کا قلب بھی الٹا ہو جاتا ہے اس کی عقل بھی الٹی ہو جاتی ہے وہ صحیح کو غلط سمجھنے لگتا ہے اور غلط کو صحیح سمجھنے لگتا ہے وہ اپنے خیر کاہوں کو دشمن سمجھتا ہے اور اپنے غلط راستوں پر لے جانے والوں کو دوست سمجھتا ہے صاحب بحر محیط نے جو مثال دی ہے وہ بہت پیاری قرآن کریم سے مثال دی فرمایا اللہ نے جب اہل مکہ کو اور منافقین کو خصوصاً یوں کہا آمینو کما آمن الناس تم ایمان لاؤ ایسے جیسے یہ صحابہ ایمان لائے الناس بمانا صحابہ ہے نمونہ اور سیمپل نبی کے یہ صحابہ ہے تم اس طرح ایمان لاؤ تو وہ کہنے لگے کما آمن صفحا کیا ہم ایمان لائیں گے ایسے جیسے یہ بے وقوف ایمان لائے انہوں نے صحابہ کو بے وقوف سمجھا مطلب جو اچھے تھے ان کو برا سمجھا اور جو منافقین تھے جو نبی کے دشمن تھے جو اللہ کے دشمن تھے ان سے ان کو اچھا سمجھنے لگے وہی داخلہ ولا شیاتین نہیں کالو انا محکم ہم تو تمہارے ساتھ ہیں تمہارے بھائی ہیں تمہارے خیر کا ہیں ہم تمہارے ہی ساتھ زندگی گزاریں گے فکر نہ کرو وہ تو ویسے ہی مذاکر مسلمانوں کے پاس ہم چلے گئے تھے یہ کیوں عقل معاوف ہو گئی یہ صحیح بات کو سمجھنا کیوں چلا گیا یہ اچھے صحابہ کو برا کیوں سمجھا اور بروں کو اچھا کیوں سمجھا کثرت معاشی کثرت گناہ تو کثرت معاشی اور کثرت گناہ کی بنیاد پر انسان کی عقل معاف ہو جاتی اس کا دماغ کام نہیں کرتا اس کے دل پر ایک محل لگ جاتی ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم معاشی سے گناہوں سے بہت اجتناب کریں ہمارے شیخ سے رو حضرت مولانا یون صاحب جون پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے گناہ ہو جانا برا نہیں ہے گناہ کرنا برا ہے گناہ ہو جانا یہ تو بشری تقاضا ہے ہر انسان کے ساتھ نفس لگا ہوا ہے ہر انسان کے ساتھ خواہشات لگی ہوئی ہے ہر انسان کے سامنے ماحول ہے ہر انسان کے سامنے شیطان ہے ظاہر سی بات ہے کہ گناہ ہو جاتا ہے ہو جانا اور مسئلہ ہے اور کرنا یعنی جان بوجھ کر گھسنا جانتے ہوئے اس کے اندر داخل ہونا فرمایا گناہ کرنا برا ہے گنا ہو جانا برا نہیں ہے وہ جو روایتوں میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توبہ کرنے والا وہ اور مومنوں کے مقابلے میں بہت بہتر ہے جو روایتوں میں یہ فرمایا گیا ہے یہ ان لوگوں کے بعد میں کہا گیا جو جان بوجھ کر گناہوں میں نہیں گھستے جو جان بوجھ کر گناہوں میں گھستے ہیں وہ تو دلیر ہوتے ہیں وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی حرجنی شراب پی لو زنا کر لو چوری کر لو مال ناحق کھا لو کوئی حرض نہیں وہ اس کے اندر جان بوجھ کر گھستے ہیں اور شریعت کا مسئلہ فقہ نے لکھا ہے کہ شریعت کے حرام کو حلال سمجھنے والا ایمان سے نکل جاتا ہے زنا حرام ہے کسی نے اس کو جائز سمجھا تو اس صورت میں وہ ایمان سے نکل گیا عقل جب معروف ہو جاتی ہے نا تو اس صورت میں انسان زنا کو بھی جائز سمجھ لیتا ہے چوری کو بھی جائز سمجھ لیتا ہے اسی لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہوئی ربا کے بعد میں سود کے بعد میں کہ سود حرام ہے تو دیکھو عقل معروف ہو گئی تھی تو کیا کہنے لگے اہل مکہ کہنے لگے کہ یہ بے جو ہے نا یہ ان نمل بیوں میں سنو ربا ارے بے اور ربا تو ایک ہی ہے بے میں بھی تو میں نے ایک سو کی چیز ایک سو دس میں بھیجی دس روپے آ گئے اور ریبا میں بھی تو سو روپے کے بدلے میں ایک سو دس لے رہا ہوں تو دس روپے آ گئے تو اس میں اس میں فرق کیا ہوا معلوم ہوتا ہے کہ اگر بے اور بجنس جائز ہے تو ریبا بھی جائز ہے یہ کیوں کہنے لگے اس لیے کہ گناہوں کی وجہ سے عقل ماری گئی تھی آج بھی ہمارے جوانوں کا حال یہ ہے کہ جو جوان گناہوں میں پڑے ہوئے آپ ان کو یہ کہو کیوں یہ گناہ کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں اس میں کیا ہوا بلکہ نصیحت کرنے والوں کو خیر خاہی کرنے والوں کو صحیح راستہ بتانے والوں کو وہ اپنا دشمن سمجھتے وہ اپنے راستے کے کانتے سمجھتے ہیں وہ اپنے راستے کا پتھر سمجھتے ہیں وہ اس کو رورا سمجھتے ہیں اور جو اس کو غلط راستے پر لے جاتا ہے جو ناجائز راستوں پر لے جاتا ہے اس کو وہ اپنا فرینڈ اپنا دوست اپنا بھائی نہ معلوم کیا کیا سمجھ لیتا ہے یہ گناہوں کی معاشی کی کثرت کی وجہ سے تو اس شیخ کا یہ کہنا ہے فرمایا اس وقت دنیا کے حالات کے برے ہونے کی ایک سب سے بڑی وجہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان نے سنتوں کو چھوڑ دیا اور جب سنت چھوتی تو اللہ کی محبت گئی ان کن تم تحبون اللہ فتب فرمایا اللہ کی محبت گئی تو اس بندے کو کوئی بھی مارے گا ورنہ دنیا میں میرے محبوب کو کوئی مارے اور میں دیکھتا رہوں یہ ہو نہیں سکتا اللہ کے محبوب کو کوئی مارے اور اللہ دیکھتا رہے یہ ہو نہیں سکتا ہے تو ایک تو ہمیں اپنی زندگی کو سنت پر لانا ہے دوسری بات جو انہوں نے لکھی ہے کہ کثرت معاشی بہت گناہ کرنے کے باوجود انسان اپنے آپ کو پاک دامن سمجھتا ہے اور دوسروں کو گنہگار گار سمجھتا ہے اسی بنیاد پر انہوں نے فرمایا کہ ہمیں توبہ کی توفیق نہیں ہو رہی میں ایک مختصر سا واقعہ سناؤں مولانا احمد لاد صاحب نے مجھے سنایا فرمایا کہ جس وقت گجرات کے بھیانک فسادات چل رہے تھے بیانوے میں بہت سخت فسادات تھے اور اس موقع پر میں شام چار بجے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس ڈاک لے کر پہنچا تو حضرت جی یوں لیتے ہوئے تھے تکیے پر سر رکھ کر میں نے سلام کیا حضرت بیٹھ گئے اور بیٹھ کر ڈاک ایک طرف رکھ دی اور ماں انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مولانا احمد صاحب گجرات کے کیا حالات ہیں مولانا نے کہا کہ حضرت بڑے سخت حالات ہیں ٹرینوں سے اتار کر مارے جا رہے ہیں اور بسوں سے اتار کر مارے جا رہے ہیں گھر جلائے جا رہے ہیں جوان جوان بیٹیوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہے حضرت ٹائروں میں باندھ کر جلائے جا رہے ہیں بڑے سخت حالات ہیں تو حضرت جی ایک دم زور سے رو پڑے اور رونے کے بعد فرمایا مولانا احمد صاحب یہ انعام الحسن کے گناہ کی وجہ سے ہو میرے گناہ کی وجہ سے گجرات کے حالات ہو رہے ہیں میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں اللہ مجھے معاف کر دے اے اللہ میرے گناہوں کی وجہ سے اے اللہ تیری مخلوق پر ظلم نہ کر یہ یہ خود مولانا احمد صاحب نے مجھے بیان کیا کہ اس موقع پر حضرت جی نے اپنے آپ کو قصوروار کہا ہمارے اوپر چلنے والے حالات کی بنیاد پر ہمارا آج کا حال یہ ہے کہ ہم دوسروں کو قصروار کہتے ہیں آپ گنہگار آپ مجرم آپ ایسے آپ ایسے ہم نے دنیا پر انگلیاں اٹھائی اپنی ذات کو ہم بھول گئے کہ میں بھی تو کوئی گنہگار ہوں میں بھی تو آسی ہوں میں نے بھی تو بہت گناہ کیے ہیں اس لیے میرے بھائیوں یہ دو برائیاں اس وقت امت میں عام ہو گئی کے سنت سنتوں کا چھوٹ جانا اور دوسرے نمبر پر اپنے آپ کو پاک دامن سمجھتے ہوئے دوسروں کو مجرم سمجھنا دوسروں کو گنہگار سمجھنا فلا تو سب کو انف سکم کو عالم و بند دفعہ بہت پاک دامن اپنے آپ کو نہ بتاؤ اللہ بہت جانتا ہے بہرحال میرے بھائیوں ایسے وقت میں ہمیں جہالت کو دور کرنے کی ضرورت ہے اور علم کو لانے کی ضرورت ہے اس علم کے باپ میں بچیوں کے باپ میں بھی بچوں کے باپ میں بھی ہمیں علمی مدارس مکاتب اور اس کا نظام جس طرح بھی بن پڑے جو اسلامی اصول کے ساتھ ہو اس کو ہمیں قائم کرنا چاہیے انہی مدارس میں سے یہ بھی ایک ہمارا مدرسہ ہے جو ایک قدیم ترین ادارہ آپ سب جانتے ہیں کہ سرزمین گجرات پر سب سے پہلا ادارہ بچیوں کے باپ میں یہی ادارہ اور جس کے بانی مبانی کوئی چھوٹے موتے لوگ نہیں تھے حضرت مولانا اشرف صاحب راندیری رحمۃ اللہ علیہ مولانا سعید صاحب راندیری رحمۃ اللہ علیہ مولانا سعید صاحب بزرگ دابھیل والے علیہ الرحمٰ مفتی بیمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے مرحوم ابراہیم حافظ علیہ الرحمٰ یہ ایک پوری جماعت تھی اور ان کے بعد مولانا اسماعیل موتا رحمۃ اللہ علیہ جو جامعہ حسینیہ کے محتمیم تھے اور مولانا اسماعیل منوبری علیہ الرحمٰ یہ پوری جماعت تھی جنہوں نے اس ادارے کو قائم کیا تھا اللہ ان سب کی قبروں کو نور سے منور فرمائے ان کے درجات کو بلند فرمائے کہ انہوں نے ہماری بچیوں کی تعلیم کے لیے ایک ایک ادارہ قائم کیا اور اس میں امت کی یتیم جھوپڑ پتیوں کی بچیاں اس وقت جو تین سو بچیاں مدرسے میں ہیں اس میں چالیس بچیاں یتیم ہیں یہاں قریب میں سورت کی ایک بچی ہے کل ہی کچھ مہمان میرے پاس انگلینڈ کے آئے تھے میں ان کو لے کر یہاں آیا تھا ایک بچی جن کو مولانا نے بلایا یہ بچی وہ ہیں جس کا باپ بھی نہیں ماں بھی نہیں اور اس کے ساتھ بھائی بھی نہیں بہن بھی نہیں کوئی نہیں ہے آپ اس بچی کو جا کر مل سکتے ہیں کیا نام ہے مجھ سکتا کلسوم کہاں کی ادنا کی ہے اور کوئی نہیں ہے اس کی خالہ اس کی تربیت کر رہی ہے اس کی خالہ اس کو لے جاتی ہے تو بہرحال چالیس بچیاں یتیم اور اس کے علاوہ جھپڑ بتیوں کی جو سورت میں اور بھروچ میں اور ادھر احمد آباد میں اور اور گاؤں میں جو غریب علاقے ہیں اس کے اندر رہنے والی ہے مالدار تو اپنی جگہ پر اپنے پیسوں سے بہت تعلیم لے لیں گے دور دور جا کر ان غریبوں کا کون والی ہوگا اللہ اپنے اکابر کی قبروں کو نور سے منور فرمائے ان کی وہ سوچ تھی جس کی بنیاد پر آج غریب اور یتیم بچیوں کو تعلیم مل رہی ہے ہمیں اسی طرح تعلیم پر محنت کرنے کی ضرورت ہے پیسے تو کہیں نہ کہیں جائیں گے اچھی جگہ یا بری جگہ یہ جانے ہی والے پیسے رکنے والے نہیں ہیں دولت کا ایک چکر چلتا ہے یہ کہیں نہ کہیں نکلنے والے ہیں آپ کتنا ہی اس کو بینک میں اسٹاک کر لے مکان میں اسٹاک کر لے کہیں نہ کہیں نکلنے والے ہیں کچھ نہیں ہوگا تو نوٹ بندی سے نکل جائے گا نکلے گا ضرور کچھ نہیں ہوگا تو آپ کے پیسے کچھ ہزار ہزار روپے کے عنوان پر بینک سے آپ کو لے لیے جائیں گے بہرحال پیسے آپ کے نکلیں گے اللہ کرے کہ ہمارے پیسے صحیح استعمال ہو کر بینکوں پاخرت آخرت میں جمع ہو جائیں گے اللہ کے نام پر جمع ہو جائیں اپنے پیسوں کو ان لوگوں کے لیے استعمال کریں جو قوم کے غربا مساکین ہیں صرف یہی مصرف نہیں اس کے علاوہ بیچارے بیوہ عورتیں ہوتی ہیں غریب ہوتے ہیں اور ان کے بچوں کی تعلیم کا میں جگہ جگہ ایک بات کہی کہ ہمارے غریبوں کے بہت سارے بچے ذہین ہیں وہ آگے اسکولوں میں پڑھنا چاہتے ہیں وہ دس تک پڑے ہوئے ہیں ان کو ننانوے پرسنٹ نمبرات آئے ہیں وہ بہت کوالیفائڈ بچے ہیں لیکن پیسے نہیں ہیں ہمیں چاہیے کہ اپنے پیسے ایسے بچوں کو تلاش کر کے اس کو کامرس میں لے جائیں انجینئرنگ میں لے جائیں اگر اس کا ذوق اور اس کا شوق میڈیکل کا ہے ہم اس کو میڈیکل میں لے جائیں ہم اس کو ڈاکٹر بنائیں چاہے doctor B U M S بنائیں ایم بی بی ایس بنائے ایم ڈی بنائے ہمارا پیسہ اس کے پیچھے خرچ ہوگا آئی ایس آفیسر بنائے اس لیے کہ ہمیں اس وقت آئی ایس آفیسر کی ضرورت ہے بہت کم پی ایس آئی میں ہوں گے مسلمان بہت کم ڈی ایس پی میں ہوں گے ڈی وائی ایس پی میں ہوں گے کلکٹر میں ہوں گے ابھی ہماری ایک بچی ابھی ابھی ہماری ایک بچی بالکل یگ ماشاء اللہ غریب کی بچی تھی کسی نے اس کا تعاون کیا کسی نے اس کی مدد کی اور وہ آئی ایس آفیسر بنی اور بھروچ کے اندر D Y S P officer collector نائب کلیکٹر بن کر کے آئی ہوئی ہے اللہ اس کی عمر میں برکت ہے اس نے یہ کہا کہ کوئی بھی کام ہو آپ ہمارے پاس لے کر کے آئیں ان شاء اللہ تعالی ہم حتی الامکان امکان ایک پیسہ لیے بغیر ہم آپ کی خدمت کریں گے اس لیے کہ مسلمانوں ہی کے پیسے پر مجھے تعلیم ملی ہے تو میرے بھائیوں ہمیں اس طرح پر اپنے پیسوں کو خرچ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے بچے دنیاوی تعلیم میں بھی صرف یہی نہیں کہ مدرسوں ہی میں دو دنیاوی تعلیم میں بھی میں نے کل رات بھی کوسمبا میں ہمارے حضرت شیخ روح کی ایک بات سنائی تھی کہ ایک لمبا مسئلہ ہے تحریف کتب کے بعد میں زبور طورات انجیل کے بعد میں کہ اس میں تحریف الفاظ بھی ہوئے لیکن قرآن کریم میں تحریف الفاظ نہیں البتہ معانی میں کچھ ہیرا پھیری لوگوں نے کی البتہ علماء ابوتبا ہر ان کی ترتیب کی ہمارے اہل سنت وال جماعت بلکہ ہمارے اکابر دیوبند میں بھی کچھ لوگوں سے اس طرح کی چوک ہو گئی مولانا ابوالکلام آزاد ہے اور ان کے علاوہ سر سید احمد خاں ہیں جنہوں نے تراجم کیے تو سر سید احمد خاں سے بھی ترجمے میں کچھ چپ ہو گئی علماء نے اس کو صحیح بھی کیا ایک بات اور بتاؤں کل میں ان باتوں کا ذکر کر رہا تھا حضرت مولانا رابع صاحب دعوت پر خاتم کے سامنے تو حضرت مولانا نے جو بات بتائی وہ میرے ذہن میں بھی نہیں تھی فرمایا حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ چوک نہیں ہوئی تھی ان سے اصل میں کچھ لوگ معجزات کے منکر تھے اس وقت جو ہے کچھ لوگ مسلمان پڑھے لکھے معجزات نبوی کے منکر تھے تو سر سید احمد خاں دنیاوی تعلیم کو سامنے رکھ کر اس کا اس طرح ترجمہ کرنا چاہتے تھے کہ جس ترجمے کی بنیاد پر معجزات ثابت ہو جائیں اور الحاد سے نکل کر توحید میں داخل ہو جائیں اس لیے تعویلانہ انداز میں ترجمہ کیا جس کو بعض لوگوں نے غلط سمجھ لیا یہ کل ہی حضرت مولانا رابع صاحب نے مجھے بتایا اور بہت پیاری بات بتائی فرمایا یہ حضرت محبوب الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمائی تھی تو ہمارے حضرت نے اس پر یوں فرمایا کہ اگرچہ ان سے غلطیاں ہوئی لیکن میں ان کو برا نہیں کہتا اور تین وجہ بیان فرمائی پہلی وجہ بیان فرمائی کہ وہ سید تھی نبی کی آل اولاد میں سے دوسری وجہ بیان فرمائی کہ جب ان کی موت ہوئی اور قبر میں اتارے جا رہے تھے تو شاہ فضل گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سید صاحب کی مغفرت ہو رہی ہے تیسری وجہ بیان فرمائی کہ ان کے انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا فرمایا سید صاحب کیا گزری فرمایا اللہ نے مجھ کو یہ کہہ کر معاف کر دیا کہ تم نے میرے بندوں کی حلال روزی کے لیے جو یونیورسٹی قائم کی تاکہ میرے بندے تعلیم لے کر حلال روزی کمائیں تم نے میرے بندوں کے حلال روزی کا انتظام کیا اسی کی بدولت میں تمہیں معاف کر دیتا اس اسے انداز ہوتا ہے اسکول کے کھولنے پر بھی آپ کو ایسے ہی ثواب ملے گا نیت ہماری یہ ہو ایمان بچ جائے دین ان کا بچ جائے ورنہ وہ سرسوتی کو بھی نمن کریں گے وہ جو ہے پوجا پاٹ کریں گے اور اگر عیسائی مشینری کی اسکول میں جیسے آج ایک رواج آپ نے تو کوالیفائڈ اسکول میں موکلوانا یہ جو ذہن بیٹھا ہوا ہے نا ٹھیک ہے آپ نے کوالیفائڈ اسکول میں بھیج دیا لیکن اس کا نقصان کیا ہوگا وہاں یہ سکھایا جاتا ہے کہ بچے کو پہلے یہ کہا جاتا ہے اللہ سے مانگو اب وہ بیٹا کہتا ہے اللہ مجھے چاکلیٹ دے دے لیکن چاکلیٹ کچھ نہیں آتی ارے پھر بولو اللہ چاکلیٹ دے نہیں آئی پھر کہتا ہے اچھا بھگوان سے مانگو رام سے مانگو نہیں آئی اچھا اب کہو اے عیسا مسیح چاکلیٹ دے دے اب بچہ بولتا ہے اور عورت بطن دباتی ہے ادھر سے ٹیچر اور چاکلیٹ گرتی ہے یقین اس بچے کا بن گیا کہ عیسا مسیح نے مجھے کھانا دیا یہ اس طرح پر توحید کو ختم کیا جا رہا ہے اگر آپ عیسائیت مشینری کے اسکول میں پڑھاؤ گے تو بھی ایمان کے خطرات ہیں اور اگر ان اسکولوں میں لے جاؤ گے جہاں نمن سرسوتی دیوی اور پلا اور پلا کو کروایا جاتا ہے تو بھی ایمان کا خطرہ ہے میرے بھائیوں دنیا کے چند لکمے چند ٹھیکرے چند کوڑیاں اور چند پیسے تو مل جائیں گے لیکن میرا لال جس کو اس کی ماں نے نو مہینہ پیٹ میں جل کر کے جن کر رکھ کر کے پھر پیدائشی تکلیف برداشت کی اور آپ نے جس کے پیچھے اپنی گھاری کمائی خرچ کر دی اور پیشانی کی کمائی لگا دی اگر وہ بچہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا مستحق ہو گیا بتاؤ قیامت میں آپ کی آنکھیں روئے گی یا نہیں روئے گی چند ٹھیکروں کے خاطر چند پیسوں کے خاطر تو کیوں ہم ایسا نہیں کریں کہ ہمارے ہی پیسوں کے ذریعے سے ہم ہی اچھی اسکول قائم کریں ہم اپنی اچھی اسکول قائم کریں اچھے ٹیچرس رکھیں اچھی تعلیم دیں اس کے اندر تاکہ ہمارے بچے ایمان کی فضاؤں میں دین کی فضاؤں میں میں نے رات کی مجلس میں بھی ایک بات کہی تھی کہ مسلمان ٹرسٹیز کے ہونے سے اسلامک اسکول نہیں ہوتی بہت سارے مسلمان ٹرسٹی ہوتے ہیں اس میں لیکن اس میں ناچ گان بھی ہو رہا ہے ناچنا بھی ہو رہا ہے نہ معلوم کیسے کیسے کپڑے بھی پہنائے وہ اسکول اسلامک اسکول نہیں ہے وہاں اسلامک یونیفارم ہو اسلام کے ڈھانچے میں تعلیم ہو پردے کا اہتمام ہو دین کا معیار ہو اگر یہ سرسوتی کے سامنے نمن کرواتے ہیں تو ہم کیوں اپنے اسکول میں اپنے اللہ کی توحید کو نہ بیان کریں ہم کیوں ایک پیریڈ ایسا نہ رکھیں جس پہ ہمارے بچے کے سامنے اللہ اللہ کے حبیب کی باتیں مضبوطی کے ساتھ بہرحال میرے بھائیوں اس لیے ہمیں اپنی گھاری رقم کو ان اسکولوں پر لگانے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے بچوں کے اندر دنیا کی تعلیم بھی آئے اس کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم مضبوط طریق پر ہو پہلے میرا دین ہو اس کے بعد ساری دنیا کی تعلیم ہو تم شوق سے کالج میں پڑھو پارک میں پھلو بھولو لیکن ایک اللہ اس کے رسول کو نہ بھولو ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے میں نے جو آیت پڑھی اس کا تعلق اسی سے ہے ہمیں اللہ نے دعا سکھائی ربنا نا حب الامین دینا اے اللہ میری بیوی کو اور اگر بیوی دعا کرے تو میرے شوہر کو کا لفظ دونوں پر ہے اے اللہ میری بیوی کو یا میرے شوہر کو اور میری اولاد کو اے اللہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا حسن بصری سے کسی نے پوچھا کہ آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا مطلب فرمایا ماں باپ کے سامنے اولاد دیندار ہو جائے پیسے والی ہو جائے نہیں ایک کی دو دکان ہو جائے نہیں بہت زیادہ سورسز ہو جائے یہ نہیں دیندار ہو جائے نماز پڑھنے والی ہو تلاوت قرآن کرنے والی ہو یہ ہے قرت آئن بجان لالمتقی نے امامہ اے اللہ میری اولاد کو متقیوں کا امام بنا دے جب متقیوں کا امام میرا بچہ بنے گا تو امام کتنا متقی ہوگا یہ خود ہی ثابت ہو گیا کہ وہ کتنا متقی ہوگا جب یہ متقیوں کا امام بنا ہے تو اس کا تقوی اس کے مقتدیوں سے بھی زیادہ ہوگا اسے اس بات کی طرف بھی اشارہ ہوا کہ جو امام بنتا ہے اس کو چاہیے کہ اس کے اندر کا تقوا اور خوشو اپنے مقتدیوں سے بھی زیادہ ہو مفتی ری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ نماز پڑھانے والا جو امام بن رہا ہے وہ بھی تقوے والا ہے اس کے مقتدی نماز پڑھنے آئے وہ بھی تقوے والے ہیں تو امام کا تقوی مقتدیوں سے بھی زیادہ ہونا چاہیے بہرحال فجال لالمتقین امامہ اور دوسری آیت فرمایا کو انفسکم و اہلی کم ایمان والو اپنے آپ کو اپنی اولادوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آگ پتھر اپتھر اور انسان ہوں گے کیسے بچائیں گے دینی تعلیم کے ذریعے سے ہم ان کو دینی تعلیم دیں گے اس کے ذریعے سے ہماری اولادوں کی حفاظت ہوگی اس لیے ہمیں ان باتوں کے اہتمام کی ضرورت ہے اپنی اولادوں کے اندر شوق ذوق پیدا کرو اور شوق ذوق پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے اندر دینی مزاج بناؤ یہ روزانہ قرآن پڑھنے والے ہو نبی کی سنتوں پر چلنے والے ہو اور ساتھ ساتھ ہمیں ایک کم ہے ایک صدمہ ہے کہ ہمارے علاقے کا علاقے کا نہیں بلکہ سورج ضلع کا سورج ضلع کا نہیں بلکہ ہمارے پورے گجرات کا ایک ایک ایک بہت رونے والا بہت رونے والا بہت رونے والا ہمارے ہمارے امیر صاحب چھوٹا بھائی ہاتھیا جو اللہ کے پیارے ہو گئے اللہ کے میرا تو جی چاہتا تھا کہ میں آپ کا ایک تعزیتی جلسہ رکھوں جس میں آپ کے فضائل اور مناقب بیان کیے جائیں تاکہ دوسروں کو آپ کی زندگی سے سبق ملے وہ بہت رونے والا انسان تھا بہت رونے والا انسان تھا انابت اللہ اس کے اندر پوت پوت کر کے بھری ہوئی تھی اسی کے ساتھ عوام کو ساتھ لے کر چلنا خواص کو ساتھ لے کر چلنا علماء سے محبت رکھنا یہ ان کی زندگی کا خاص جو ہے ان کی زندگی کا ایک خاص طریق تھا ان کی آنکھیں جب بھی بات کرتے تھے تر ہو جاتی تھی کوئی بھی بات کرو بس وہ ایک ہی کہتے تھے مل صاحب دعوت و تبلیغ میں جڑ جائیں گے انشاءاللہ شاء اللہ تعالیٰ مزاج بن جائے گا دعوت و تبلیغ میں جڑ جائیں گے انشاءاللہ مجاز اللہ مزاج بن جائے گا میں نے ان کی ایک خصوصیت دیکھی وہ جن کے کندھے پر یوں ہاتھ رکھ دیتے تھے اور محبت سے دو بات کہتے تھے تو وہ سامنے والا چلہ چار مہینے کے لیے ضرور تیار ہو جاتا تھا معلوم نہیں ان کی زبان میں کیا پیار بھرا ہوا تھا کیا چاشنی تھی کیا سیری نہیں تھی کیا محبت کا انداز تھا کہ جس کی بنیاد پر دو منٹ میں سامنے والا جو گاؤں کا ذمہ دار کئی دنوں سے محنت کرتا ہوتا تھا اور اس کی وصولی نہیں آتی تھی چودا بھائی کی جماعت پہنچتی تھی اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر سمجھاتے تھے وہ پانچ منٹ میں اپنی وصولی بھی دے دیتا تھا یہ حقیقت یہ ہے کہ جس کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے اللہ اس کی محبت بندوں کے دل میں ڈال دیا کرتا ہے یہ محبت کی دلیل ہے تعالیٰ دل شاہ کے ساتھ اور میرے بھائیوں ولایت کے لیے شیخ الحدیث ہونا شرط نہیں عالم ہونا شرط نہیں مفتی ہونا شرط نہیں اللہ اپنی ولایت ہاں نبوت خاص ہے ولایت عام ہے اللہ عورت کو بھی ولایت دیتا ہے مرد کو بھی ولایت دیتا ہے عوام میں سے بھی ولایت دیتا ہے حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مکمل عالم نہیں تھے لیکن ولیوں کے سردار تھے اور کتنے عبد العزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ ماں کے پیٹ سے کچھ بھی نہیں پڑا تھا اور ولی کامل پیدا ہوئے تھے نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی وہ تعلیم نہیں ہوئی تھی جو ہماری ایک نصابی تعلیم ہوتی ہے لیکن شیخ ہارونی رحمت اللہ علیہ نے شیخ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ نے آپ کے ورا اور تقوا کو دیکھ کر آپ کو اجازت دی اور ان کے علاوہ ہمارے بے شمار اکابر ہیں جو عالم کامل نہیں تھے مکمل عالم نہیں تھے لیکن ولایت اور تقوا تھا اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا رباش رباشا اکبر اقسما اللہ لبر اللہ تعالی بہت سارے پلا گندا بال پلا گندا یعنی غریب قسم کے لوگ کپڑے کا ٹھکانا نہیں بال کا ٹھکانا نہیں کچھ کھانے پینے کا نہیں نظام نہیں لیکن تعلق اللہ سے وہ ہوتا ہے کہ وہ اس زمین پر قسم کھاتے ہیں اللہ ان کی قسموں کو پوری کرتا ہے ایسے واقعات ہیں بہت سارے بہرحال اللہ تعالیٰ ہمارے چھوٹا بھائی کی قبر کو نور سے منور فرمائے آپ کے درجات کو بلند فرمائے اللہ جل شان ہو نعم البدل تو کیا جو چلے جاتے ہیں ان کا نعم البدل تو ملتا ہی نہیں بس بدل ہی مل جائے تو غنیمت ہے روایتوں میں ہے فرمایا نیک لوگ اگتے چلے جائیں گے حفالت ان کا حفالت الناس مجھ جیسا کچرا رہ جائے دنیا میں جو ہے کچرا رہ جائے گا اچھے لوگ اللہ کے پیارے ہو جائیں گے تو اللہ اور اللہ والوں کا اٹھنا علماء کا اٹھنا محدثین کا اٹھنا فقہا کا اٹھنا راتوں میں رونے والوں کا اٹھ جانا یہ فتنوں کے آنے کا ذریعہ ہے میں ابھی چند دنوں قبل حضرت مولانا سید مکرم حسین صاحب برکاتم سے شاد القادر صاحب رائے پوری علیہ رحما کے خلفاء میں سے میں حضرت کے پاس بیٹھا ہوا تھا میں نے حضرت کو گجرات کی دعوت دی تو فرمایا مولانا تم جانتے ہو تو میں بستر میں آ چکا ہوں نہ چل پاتا ہوں نہ کچھ کر پاتا ہوں سوائے عمرے کے میں اب کہیں نہیں جاتا بس اب مجھے آخرت کی طرف جانا ہے سفر کی تیاری ہے مولانا یونس صاحب چلے گئے اس کے پیچھے اب مجھے بھی جانا ہے دعا کرنا اللہ تعالیٰ میری لاج رکھے تو میں نے حضرت کو ایک جملہ کہا میں نے کہا حضرت جیسے سمندر کے اندر پانی کی موجیں اٹھتی ہے تو سمندر کا کنارہ ان موجوں کو روک لیتا ہے اور باہر نہیں آنے دیتا حالانکہ موجیں بہت اچھل اچھل کر آتی ہے لیکن وہ کنارہ اس کو روک لیتا ہے ٹھیک اسی طرح آپ بزرگوں کی اہل اللہ کی علماء کی محدثین کی فقہا کی ذاتیں جو ہے نا وہ سمندر کے کناروں کی طرح ہے کہ فتنوں کی موجیں اٹھتی ہے لیکن آپ کے ساتھ ٹکرا کر کے واپس ہو جاتی ہے تو حقیقت حال یہ ہے کہ یہ اکابر یہ بزرگان دین یہ یہ جو ہے اہل اللہ اور یہ علماء اور یہ محدثین اور یہ دعوت و تبلیغ کے ذمہ داران جو اپنے دلوں سے روتے ہیں مولانا اسماعیل صاحب بھودرا اس دن تشریف لائے تھے تو مولانا نے ایک جملہ مزاحن کا مزاحن کیا وہ واقعتاً حقیقت تھا مولانا نے کہا نام کا چھوٹا تھا لیکن کام کا بڑا تھا مانا مجھے کہنے لگے کہ میرے مکان میں بیٹھ کر کہا نام کا چھوٹا تھا لیکن کام کا بڑا تھا یعنی نام تو ان کا چھوٹا بھائی تھا لیکن کام انہوں نے ایسے کیے کہ نہ معلوم کتنے شرابی کبابی زانی کو اس راستے سے ہٹا کر کے اس کو نمازی بنایا دیندار بنایا تقوی والا بنایا رونے والا بنایا اور خود لے کر کے چلے ملاوی کا جو ابھی ان کا چار مہینے کا سفر ہوا تھا وہاں سے جو مجھے کارگزاری سنائی گئی بہت عجیب و غریب ہیں جو ساتھی ان کے ساتھ گئے تھے ملاوی کے سفر میں ان کو تو پتا ہی ہوگا لیکن مجھے وہاں سے کارگزاری ملی فرمایا کوئی رات ایسی نہیں گزری کہ چھوٹا بھائی تین بجے سے اٹھ کر کے روتے نہ ہو اور وہاں ایک نظام قائم کر کے آئے وہاں ملاوی کی سرزمین پر ایک نظام وہاں کے مسلمانوں کو جمع کیا مالداروں کو اور یہ کہا کہ اللہ نے تم کو دولت دے رکھی ہے یہ یہاں کی لوکل قوم کالے لوگ جو ہیں وہ بلا نکاح کے زندگی گزار رہے ہیں کم سے کم تم اپنی گھاری رقم خرچ کر کے ان کا نکاح کرا دو یہ زنا سے بچ کر حلال میں جائیں گے تو اس کا کا اس اجر عظیم اللہ تمہیں عطا کرے گا تو وہ ایک نظام وہاں چل رہا ہے معلوم نے ایسے نظام کہاں کہاں چلائے ہوں گے اللہ تعالی ہم تمام کو بھی خیر کرنے کی توفیق دے کارے شر سے بچو تانچیے کھینچنے سے بچو لوگوں کے پاؤں مت کھینچا کرو اور من گھرت کہانیاں نہ بنایا کرو اور اس طرح کے گرتے ہوئے کو اٹھانا یہ کمال ہے اٹھے ہوئے کو گرانا کمال نہیں حسد سے کینے سے اپنے دلوں کو صاف رکھو پاک رکھو معاف کرنے والے بنو درگزر کرنے والے بنو اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے آپ لوگ تشریف لائیں جزاکم اللہ اس مدرسے کی نسبت پر محبت پر آپ یہاں حاضر ہوئے ان یتیم بچیوں کی نسبت پر آپ یہاں حاضر ہوئے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے میں یہاں کے معلمین کا بھی شکر گزار ہوں معلمات کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے محنت کے ساتھ سال بھر خدمت کی جتنے ٹیچرس ہیں جنہوں نے محنت کے ساتھ کام کیا ولی الطاف سلم ان کے جتنے رفقائے کار ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر دے اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے اقبال بھائی بوبات ہیں اور ہمارے ہاشم بھائی یہاں موجود ہیں اور داؤد بھائی یہ وقتاً فوقتاً یہاں آتے رہتے ہیں اور مشورہ دیتے رہتے ہیں ہمارے مولانا شعیب صاحب ہیں جو <clears throat> مدرسوں کی فکر رکھنے والے یہ لوگ ہیں اور جب جب بھی ضرورت پڑتی ہے اور ان لوگوں کو بلایا جاتا ہے یہ فوراً آ کر کے کھڑے ہوتے ہیں اور مدرسے کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے اسی طرح ہماری یہ پوری بستی پانولی گاؤں جو ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے سال بھر تعاون فرمایا اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اسی طرح ہمارے جناب اسماعیل بھائی ہاتھیا جو رینیون میں اسی گاؤں کے ہیں ابھی بیچ میں تشریف لائے تھے چونکہ کھلانے کے لیے گیلری میں بیٹھ کر کھلاتے ہیں انہوں نے دیکھا ان کے دل میں رحم آیا تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں میری طرف سے ڈائننگ ہال بنا دیتا ہوں تو انہوں نے اپنے ذمے لے لیا بلکہ اس رقم کو انہوں نے بھیج بھی دیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو ادر عظیم عطا فرمائے جزائے خیر دے ان کی نسلوں میں دین کو باقی رکھے پانولی ایسوسن جو رینیون میں ہے جو پانولی کمیٹی ہے ان کی طرف سے ہر سال جو بچیاں دس پاس ہو کر نکلتی ہے چونکہ سیون کلاس بھی سیکھ کر جاتی ہے تو ہر ایک کو ایک ایک سلائی مشین بھی دیا جاتا ہے تاکہ اپنے گھر پر بیٹھ کر کے وہ اپنے گزران کو اپنی ضرورتوں کو پورا کر لے اسی طرح یوسف بھائی چینیا جو یہاں کے سرپنچ صاحب ہیں جنہوں نے راستے کے بنانے میں بڑا تعاون اور بڑی مدد فرمائی اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائر عطا فرمائے اسی طرح پانولی کے جو یہاں رہتے ہیں یا باہر رہتے ہیں جیسے ہمارے سالے بیاتیا اور اور بہت سارے لوگ ایک لمبی فہرست سے ہاں، اب ان کے سب کے نام گنوائے جائیں گے تو بہت لمبا وقت ہو جائے گا گرمی بہت ہے اللہ ان سب کو نام لے نام نہ لے اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے حق تعالیٰ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے اور جتنے لوگ جتنے مدارس کا تعاون کریں صرف یہی نہیں جس کا پیسہ مشورہ بات دامے درمے سکون قلم ہے جس کا جہاں لگ رہا ہے اس لیے کہ ہم تو مولوی لوگ ہیں ہم تو بھائی یہی کہتے ہیں دے دو دلا دو یا دینے والے کا راستہ بتا دو یا تو تم دو یا کسی سے دلا دو یا کم سے کم ہمیں راستہ بتا دو کہ فلاں کے پاس چلے جاؤ اس لیے کہ اللہ کے نبی فرماتے تیری عزت سے کسی کا کام بن جائے تو تیری عزت آخرت میں رہائی کا ذریعہ ہو جائے گی میری عزت میرے پیٹ کے لیے ہو یہ کوئی عزت نہیں میری عزت دوسروں کے کام آ جائے میری سفارش سے کسی کا کام ہو جائے میرے خط سے کسی کا کام ہو جائے یہ عزت قیامت میں ہمیں بچائے گی اللہ جل شان و ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ان بچیوں کو اللہ تعالیٰ علوم نافعہ سے مالا مال فرمائے اور اب تعالیٰ تمام شرور فتن بلاؤں سے مصائب سے اللہ پورے پوری حفاظت فرمائے وصلی اللہ علیہ نبی لے دعاء اللهم صل وسلم دائما ابدا